جب کسی کو کوئی نعمت ملے اور بندے کو وہ بری لگے جب کسی کو کوئی نعمت ملے اور دوسرے بندے کو یہ برا لگے تو اس کو حسد کہتے ہیں اس کی سب سے پہلی مثال اصفر ظاہر ہوئی عزازیل عبادت کرتے کرتے بہت عبادت گزار بن چکا تھا زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا یہ تاؤس الملائکہ کا بن گیا تھا اپنے اپنے آپ کو ایک شے سمجھنے لگ گیا تھا اللہ رب العزت نے حضرت عالم السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتہ کو حکم دیا اس جدول آدم اب اس کو بہت ہی زیادہ یہ بات مشکل نظر آئی اس کو حب جا کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی مقام ملا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے اپنے مقام سے گر کے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے یہ حب جا کے لا اور یہ کام بڑا مشکل بہت مشکل چنا کے سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا اور یہ صاحب کھڑے کے کھڑے رہ گئے پوچھا کہ بھائی کیوں سجدہ نہیں کیا کہنے لگا نہ خیر میں اس سے زیادہ اچھا گویا حضرت آدم علیہ السلاط والسلام کو اللہ رب العزت کی جو نعمت ملی اس کو وہ نعمت کا ملنا اچھا نہ لگا اعتراض کیا پھر اس پر دلیلیں باندھنے لگا اس کو حسد کہتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلاط اسلام کے ساتھ اس نے حسد کیا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دتبار سے دھتکار دیا اور فرمایا ان علیہ کا لانتی الا یوم الدین تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لانتیں برسیں گی تو حسد کا گناہ سب سے پہلے پر ہوا اور یہ اتنا برا گنا کہ تاؤس الملائکہ جیسے عبادت گزار کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھکے دے دیے اس گناہ کا دوسرا اظہار فرش پر ہوا چنانچہ تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا جرم اور واقعہ وہ حسد کی وجہ سے ہوا شروع میں آدم صاحب اسلام کی اولاد جب ہوتی تھی تو ایک ساتھ لڑکا لڑکی ہوتے پھر دوسری مرتبہ لڑکا لڑکی ہوتے نسل بڑھانے کے لیے اولاد بڑھانے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے قانون یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جو لڑکا پیدا ہو اس کا دوسری لڑکی سے نکاح ہو اور دوسری مرتبہ کے لڑکے کا پہلی لڑکی سے نکاح قابیل اور حابیل دونوں بھائی تھے آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حابیل کی بیوی بہت خوبصورت تھی قابیل نے چاہا کہ یہ مجھے ملتی اس کے دل میں حسد پیدا ہوا تو دیکھو تفصیل وہی کہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملے اور اس کو بری لگے کہ اس کو کیوں ملی چنا سے کو یہ بات بری لگی اپنے بھائی سے اس نے حسد شروع کر دیا یہ حسد اتنا بڑھا کہ اس نے سوچا کہ میں اس کو سرے سے قتل ہی کر دوں چنانچہ اس نے کہا بھائی کو میں تمہیں مار ڈالوں گا بھائی نے ایک تھا اس نے آگے سے جواب دیا لم بستا الیہ یادا کرے تخت ماں انا بباسطی یا بیا علی کل اختلق انی اقاف اللہ رب ربلال تو اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے میں ہاتھ نہیں پڑھاؤں گا کہ تمہیں قتل کریں کروں کہ میں تو اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں اب دیکھیے جس پر نعمت ہوتی ہے اس کو یوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور یہ بے قدرہ کن لگا کے قتل کر دوں گا چنانچہ اس نے قتل کر دیا یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا تاریخ انسانیت کا یہ پہلا واقعہ ہے جو کتاب اللہ میں محفوظ ہے اور اس گناہ کا سبب حسد بنا تو ایک گنا عرش پر ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے اور پھر ایک گنا فرش پر ہوا اور وہ بھی حسد کی وجہ سے پھر یہ حسد آگے چلتا رہا قابیل طبیعت کے لوگ جتنے بھی تھے ان سب نے اس میں سے حصہ پایا چنانچہ کسی کو کسی کی دولت پر حسد کسی کے علم پر حسد کسی کے عمل پہ حسد کسی کے اولاد کے اچھا ہونے پہ حسد کسی کی صحت پہ حسد کوئی نہ کوئی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کسی کے پاس جو اس بندے کو بری لگتی ہے اور اس کے دل کے اندر مروڑ پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں نا جیسے ایسے اس کے دل کے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی پیدا ہوتی ہے اپنے بس میں نہیں ہوتا یہ بیمار ہے روحانی اعتبار سے اور ایسے سمپٹمز ہوں تو اس مرض کو حسد کریں اس حسد کا کامل اظہار نبی علیہ السلاط اسلام کے دور مبارک میں ہوئی اور وہ حسد کن کو ہوا وہ یہود کو ہوا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی ساحل میں دس ہزار انبیاء کرام کو بھیجا اتنے انبیاء کرام مگر یہودیوں کی عادت تھی کہ یہ علماء کرام کی شان میں تنقید کیا کرتے تھے الزام لگا کے ان کو شہید کر دیتے تھے یقتلون الانبیاء ابی حق ان کی بھی چودراہٹ پہ فرق پڑتا تھا نا جو ان کی منمانی کی باتیں ہوتی تھیں انبیاء کرام حق کی بات کر دیتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ بس تھوڑے سے پیسے لیں اور ان کی مرضی کا فتوا دے دیں یشترون بے آیاتی سمن قلیلا اور مال پیسہ ہم کھائیں گار عالم نے ڈھول کا پول کھول دیا فرمایا ان کثیر من الاحبار والرہبان کہ اکثر پیر اور مولوی یا کلون عمال یہ انسانوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں چنانچہ بنی اسرائیل کے عابد عبادت گزاروں کا اور بڑے بڑے علم والوں کا پھول کھل گیا مگر یہ اپنے آپ کو کوئی بڑا ہی پسندیدہ سمجھتے تھے کہتے تھے نہن ابنا اللہ و اشباح ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے بڑے پسندیدہ لاڈلے ہیں ہمارے اندر اتنے انبیاء آئے اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان پر اپنا فضل بھی بڑا کیا اجعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم و آتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین گواہی ہے قرآن مجید کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں اس نے کسی نے عطا نہیں کیا اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تو بڑے ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے بڑے انعامات تھے ان انعامات کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہیں اب جو کریں گے لن معدودہ ہمیں عذاب بھی ہوا تو بس تھوڑے سے دن پھر ہماری خوشیاں ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذتم عند اللہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون خیر یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے اسماعیل و اسحاق اب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یہ دس ہزار انبیاء آئے اور دوسرے بیٹے تھے ان کے اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزما کو پیدا کیا کہ جن کے سامنے دس ہزار تو انبیاء کیا ایک لاکھ پچیس ہزار انبیاء ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو تو ریس کے اندر نبی السلاط اسلام کے تشریف لانے کی نشانیاں پوری موجود تھی انجیل میں بھی موجود تھی مسلح کا مسئلہ انجی اس لیے آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہودی مکہ مکرمہ میں آباد نہیں ہوئے تھے بنو نذیر بنو قریضہ یہ سب قبیلے کہاں آباد ہوئے مدینہ کے گرد کیوں ان کو پہلے سے پتا تھا کہ جس علاقے کی نشانیاں بتائی گئیں وہ یہ علاقہ ہے تو یہ انتظار میں تھے مگر توقع ان کو یہ تھی کہ وہ آئیں گے تو ہماری ہی نسل سے آئیں گے لڑی سے آئیں گے اس لیے جب ان پر در مشکل بنتی تھی تو یہ نبی آخر الزما کی برکت سے دعائیں مانگتے تھے بڑے شوق سے انتظار میں تھے اللہ تعالیٰ نے نسل کا بت توڑ دیا جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے تو ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا اوہو ہم تو سمجھے رہے تھے کہ ہماری لڑی سے آئیں گے اور یہ تو دوسرے خاندان انہوں نے نعمت مانگی تھی کہ اے اللہ جس نبی آخر الجما کا آپ نے تذکرہ کیا اور ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا جو نعمتیں ان کو دینے کا وعدہ کیا اے اللہ وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمانا ربنا آتنا فی دنیا حسنا انا ہدنا الی تو وہ نعمتیں انہوں نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ نہیں یہ نعمتیں تو ان کے لیے ہیں اللہ یتون رسول مکتوب انجی اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہو وہ تو کوئی اور جماعت ہے اللہ کی پسندیدہ چنے ہوئے بندوں کی اب ان کے دل کے اندر اس کا دکھ پیدا ہوا چنانچہ ان کو نبی علیہ السلاط اسلام سے اور صحاب کرام سے اتنا حسد پیدا ہوا کہ کائنات میں حسد کی ایسی کوئی اور مثال مل نہیں چنانچہ اس حسد کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہ کیا نبی علیہ السلام اگر دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں تو اوپر سے پتھر پھینکا شہید کرنے کے لیے اگر کچھ کھانا چاہتے ہیں تو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر بنا کر بھیجا شہید کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تو جادو ٹونا کے ذریعے دھاگوں پہ پڑ پڑ کے گرہیں لگا لگا کے کنویں کے پتھروں کے نیچے دبائیں اتنا حسد کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالآخر فرما دیا کہ میرے محبوب پناہ مانگو وہ منشر شر سے دن ادا حسد جتنا کمال بڑا ہوتا ہے اتنا حاسد کا حسد زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلاط اسلام جیسا کمال کسی کو نہیں ملا اسے ان جیسا ان کے مخالفین جیسا حسد بھی کسی نے نہیں کیا تو ان حاسدین کا سامنا نبی علیہ السلاط اسلام کو کرنا پڑا اپنے دل کا بغض نکالتے رائنا ہماری طرف دیکھیے تو یہ دل کا دیر نکالنے کے لیے غصہ نکالنے کے لیے رائنا کہتے اے ہمارے چرواہے اور پھر تنہائی میں جا کے ہنستے دیکھو کیسے بنایا نہ اللہ تعالی بھی کھڑے ہیں فرمایا کہ تم رائے نہ کہو ہی نہیں پول انظرنا نہ ان کے پول کھلتے گئے سارے کے سارے چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی اور بالآخر حق غالب آیا مگر شروع سے یہ حسد جو ان کو پیدا ہوا یہ آج تک ان کو امت مسلمہ کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور اس عداوت کی اللہ تعالی نے گواہی دے دی ارشاد فرمایا ان اشد الناس عداوت للذین آمنوا اليہود والذین اشرف کہ ایمان والوں سے جن لوگوں کو شدید عداوت ہے ان میں سب سے پہلے کون یہود ہے ولدین مشرق تو یہود کو زیادہ شدت کے ساتھ عداوت شیطان کو آدم علیہ السلام اور اولاد آدم سے عداوت اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دشمن کہا ان شیطان سب فتح ڈوبا ان کو بھی عداوت ان کی عداوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اشد فرمایا تو حسد کی یہ تاریخ ہے اور مومنوں کو یہ حسد امت کی ابتدا سے بھگتنا پڑ رہا ہے اور جس کو نبی علیہ السلاط اسلام کی وراثت سے حصہ ملے گا اس کو حسد برداشت کرنا پڑے گا دستور یہ ہے کہ جو وارث ہوتا ہے نا اس کو مورس کی ہر چیز میں حصہ ملتا ہے حتیٰ کہ اگر وراثت میں ایک سوئی بھی چھوڑی گئی تو تقسیم کے وقت اس کا بھی لحاظ کیا جائے گا تو جب ایک سوئی کے بھی تقسیم کا خیال رکھا جائے گا تو ہر ہر چیز میں سے حصہ ملے گا تو معلوم ہوا کہ جنبی علیہ السلام کے کامل وارث ہوں گے ان کو ایسی عداوتوں دشمنیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا مگر ان کو وہی خلق اپنانا چاہیے جنبی علیہ السلام نے اپنایا یہ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ اس کی مثال آگ کی مانند ہے یہ ایک آگ ہے جو بندے کے دل کو لگی ہوئی ہوتی ہے اپنے بس میں وہ نہیں ہوتا بےچارا تیز پرتاب کھا رہا ہوتا ہے اور یہ شدید کیوں ہے کہ یہ اللہ تعالی کی تقسیم پر اعتراض بنتا ہے رحمت رب یہ ہیں رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے معیشت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا اور بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما دی تو حسد کرنے والا در حقیقت پروردگار عالم کی تقسیم پر جو ہے اعتراض کر رہا ہوتا ہے اب نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ ان شَيْءٍ شعین اللہ خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا اللہ بخر معلوم وہ جس کو چاہے اپنی نعمتوں میں سے حصہ دے دے اگر وہ کسی کو نعمت دے تو دوسرے کو جو بری لگے کہ اس کو کیوں ملی یہ اللہ تعالی کی تقسیم کے اوپر اعتراض بنتا ہے اس لیے پھر یہ بڑا شدید گنا بن جاتا ہے اس میں شدت آ جاتی ہے کہتے ہیں نا نیکی برباد گنا لازم یہ ایسے گناہوں میں سے ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسد اقل الحسنات کما تقل النار الحتب حسد کی ہوئی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے تو جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے یہ حسد کی ہوئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے دیکھیں یا تو شرک ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے ل ان اشرکھتا بتن عمل اگر آپ شرک کے مرتکب ہوں گے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیا جائے تو یا تو شرک ایسا گنا کیے ہوئے عمل دایا یا پھر نبی علیہ سات اسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہونا یہ ایسا گنا کہ کیے ہوئے عمل ضائع ہو جاتے ہیں اس سے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں اس بے ادبی سے اس گستاخی کے چنانچہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے میرے محبوب کے یارو اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا بھی نہ کرنا اگر کر بیٹھے انتہ بتا ان تم لا شروع تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا تو گویا تین گنا ایسے ہوئے ایک اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ اور ایک نبی علیہ اسلام کی شان میں بے ادبی کرنا یہ محبوب کی غیرت کا معاملہ اور ایک مومن کے ساتھ حسد کرنا یہ دی ہوئی نعمت پر تقسیم پر اعتراض اس لیے حسد کو بھی ایسا گنا کہا گیا جو کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے بھائی اول تو ہمارے پاس نیکیاں ہیں نہیں اور اگر کوئی ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں تو فقط حسد کے پیچھے ان عملوں کو بھی تباہ کر بیٹھے تو پھر ہم جیسا بے وقوف تو کوئی نہیں ہوگا اس لیے حسد کے گنا سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے حسد کرنے والے کا جوڑ شیطان کے ساتھ ملتا ہے یہ بھی دین میں رکھیے ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد رشک کو عربی میں زیبتا کہتے ہیں رشک کا کیا مطلب کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو دل میں یہ پیدا بات پیدا ہو کہ ایسی نعمت مجھے بھی مل جائے یہ رشک کہلاتا ہے اور یہ جائز ہے ہے حسد حسد کیا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے تو رشک اور حسد کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے مومن میں رشک ہوتا ہے اہل علم میں سے کسی کو دیکھا رشک پیدا ہوا مجھے بھی اللہ ایسا علم عطا کر دے عمل عطا کر دے کسی کے بچے کو دیکھا دل میں آیا میرا بیٹا بھی ایسا نیک بن جائے یہ رشک کہلاتا ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمت کو دیکھ کر یاد کر کے اللہ سے نعمت مانگنے کا دوسرا نام ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس کی نعمت سلامت رہے باقی رہے مگر مجھے بھی مل جائے تو یہ ٹھیک ہے مگر یہ دل میں سوچنا اس کو کیوں ملی یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے اس لیے کہ دینے والے نے چاہا تو مل گئی وہ مالک با اختیار مالک ہے فعال لما یرید ہے وہ جس کو چاہے جو عطا کرے کوئی مائی نے لال نہیں جنا کہ جو اس کی بات کے اوپر اعتراض کر سکے تو اللہ تعالی کی تقسیم پر یہ اعتراض بنتا ہے اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے حاصل کو یہی ہوتا ہے اس کے پاس کیوں ہے ایک کہانی بنی ہوئی ہے مجھے تو بناوٹی لگتی ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے بڑی موضوع ہے اس لیے نقل کر دیتا ہوں دروغ پر گردن راوی کہ ایک آدمی تھا اور اس کو عبادت کا شوق ہوا چنانچہ وہ جنگل میں گیا اور ایک غار میں جا کے اس نے بڑی عبادت لمبے لمبے سجرے لمبی لمبی تصویر بڑا لا الہ کا ذکر کیا اس نے کرتے کراتے کرتے کراتے ایک ایسا وقت آیا کہ اس کو یہ حکم ملا کہ تم نے اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی اب جو دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہوگی لو جی اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے میرے اہل خانہ کو روز کھانے کے لیے مل جایا کرے میں رزق کی طرف سے مطمئن ہو کے تیری عبادت میں لگا اس کو ایک ہنڈیا روز ملنی شروع ہو گئی چنانچہ یہ کچھ عرصے بعد گھر واپس آیا اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے پکی پکائی ہنڈیا بھجوا دیتے یہ بھی کھاتا گھر والے بھی کھاتے اب جب روز کھانے کو ملتا تو چہرے پہ بھی لالی آ گئی اور بشاش خوش باش عبادت بھی خوب چل رہی ہے اللہ اللہ ہو رہی ہے خوش باش وقت گزر رہا ہے ان کے رشتہ داروں میں سے ایک بندے نے جب دیکھا کہ بھائی ان پر تو کوئی خزانے کے منہ کھل گئے بڑے بہار کے دن نے روٹی بھی ہے بوٹی بھی ہے ہر نعمت ہے تو ذرا پوچھیں تو صحیح وہ پیچھے لگ گیا ہر وقت پیچھے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لسوڑے کی طرح چپتے ہی رہتے ہیں وہ بھی چپکا ہی رہا اور بڑی آج بھی اور محبت اور پیار مطلب جو نکالنا تھا منت سے عبادت کرتا رہا کرتا رہا بتاؤ راز کیا ہے کرتے کراتے یہ سادہ بندہ ایک دن اسے بتا بیٹھا کہ بھائی یوں میں نے عبادت کی تھی اور مجھے الہام ہوا تھا کہ تیری دعا قبول ہوگی تو میں نے دعا کی تھی بھائی ہمیں تو پکی پکائی منڈیاں مل جاتی ہے منو سلوا آ جاتا ہے ہم کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نہ غم نہ فکر نہ فاقہ اس نے جو سنا اپنی گٹڑی بنائی اور اسی غار میں اور وہاں جا کے اس نے بھی ماشاء اللہ کسبی کا کسبی خوب لا لا خوب سجدے بڑی ڈٹ کے عبادت کی کرتے کرتے کرتے کرتے ایک ایسا وقت آیا کئی مہینوں کے بعد کہ اس کو بھی وہی الہام کسی کی ہوئی اور کہا گیا کہ میرے بندے تو نے بڑی عبادت کی اب تیری اس عبادت کی قبولیت ہے جو دعا تو مانگے گا ہم تیری دعا کو قبول کریں گے تو جیسے یہ اوپر سے الہام ہوا اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے یا اللہ وہ جو پلا رشتہ دار کو ہنڈیا ملتی ہے وہ بند ہو جائے اس کو حسد کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس وہ نعمت کیوں ہے وہ برداشت نہیں ہوتا اس لیے یہ حسد کبیرہ گناہ ہے اور اس سے انسان کی کی ہوئی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی اس امت میں بڑے علماء گزرے صلحاء گزرے اور ان سب کو اس حسد کا سامنا کرنا پڑا مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو اتنے حسد کا سامنا کرنا پڑا اور ہماری امت میں سے شاید اتنا کسی اور کو نہ کرنا پڑا اس لیے کہ اللہ نے بنا جو امام اعظم دیا تھا تو جتنا بڑا ہوگا پھر حسد بھی اتنا برداشت کرنا پڑے جتنا کسی میں کمالات زیادہ ہوں گے جتنا کسی پر اللہ کا انعامات زیادہ ہوں گے اتنا ہی اس کو حسد زیادہ برداشت کرنا پڑا حاصل زیادہ چنانچہ ان کے بھی حاسد بہت کل آپ کو ایک واقعہ سنایا بھی تھا ان کے حاسدوں کا کہ ان کو ادا پہنچانے کے لیے ستانے کے لیے کیسے کیسے لوگ طریقے اختیار کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ سوالوں کا جواب دے رہے تھے ایک حاصل وہاں بھی پہنچ گیا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کو میں چپ کروا دوں مجمع کے سامنے پتہ چل جائے کہ ان کو اس سوال کا جواب نہیں آتا نیچا دکھانا چاہتا تھا کہنے لگا وہ حنیفہ میں نے سنا ہے کہ آپ سوالوں کا جواب دیتے ہیں امام اعظم نے فرمایا ہاں بھی پوچھو کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ پخانے کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے حسد اس کو پتا تھا کہ میں ایسی بات کروں کہ جس کا جواب نہ ہو اور میں کہوں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں مگر اللہ رب العزت نے بھی ان کو بلا کا ذہین بنایا تھا امام شافی رحمۃ اللہ فرماتے تھے لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں امام شافی فرماتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت استدلال اتنی دی کہ اگر لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں ایسی دلیلیں دیں گے کہ مخاطب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ایسی قوت استدلال دی تھی اللہ تو اس بندے نے کہا کہ جی میں نے سنا ہے آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں آپ سمجھے کوئی فقہ کا سوال پوچھے گا بھائی پوچھو اس نے کہا جی بتائیں پخانے کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے آپ نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے تو حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ اس کی دلیل قائم کریں آپ نے فرمایا اس لیے کہ نمکین چیز کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی نمکین چیز کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی تو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا عجیب ان کو کمال عطا کی اس حسد کے عجیب و غریب واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ تو بہت ہی عجیب ہے کہ یہاں تک بھی حاصل جاتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ مل کے پلان لگایا کہ ان کی کسی طرح پبلک انسلٹ کر دو جب پبلک انسلٹ ہو جائے گی تو پھر ہم لوگوں کو کہیں گے کہ کہاں اس کی بات ماننے کی ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ مسجد سے جب اپنے گھر آیا کرتے تھے راستے میں ایک بیوہ کا گھر تھا اس بیوہ کو تیار کیا کہ تجھے ہم تیری ضروریات زندگی پورے ہونے کے لیے اتنا اتنا پیسہ دیں گے تو کسی بہانے سے ابو حنیفہ کو اپنے گھر میں بلا صرف گھر میں بلا لے اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہونا کیا ہے ایک طرف غربت تھی ایک طرف اتنی دولت کی دعوت تھی وہ سمجھی شاید یہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو چلو میں کسی بہانے ان کو گھر بلاتی ہوں عشا کے بعد آپ اپنے گھر آ رہے تھے وہ عورت جلدی سے اپنے گھر کے دروازے سے نکلی چادر میں تھی کہنے لگی کہ ایک گزرنے والے گھر میں کوئی آخری سانس کے اوقات میں ہے سکرات کی حالت میں ہے اور وہ وسیعت کرنا چاہتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو تم ذرا اس کی وسیعت سن لو جھوٹ بولا اس نے لیکن شریعت کا حکم ہے کہ اگر مرنے والا وسیعت کر رہا ہو تو قریب جو بندہ بھی ہو وہ اس کی وسیعت کو سنے یہ چیز وجوب کے درجے میں آ جاتی ہے اب جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب کو پتہ نہیں تھا آپ نے اعتماد کر لیا کہ بھائی میں اس کی بات سن لیتا ہوں جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا اب وہ تو پہلے سے چھپے بیٹھے تھے اس کو تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے کوئی بات کرنی ہے اب انہوں نے امام صاحب کو گھیرا ڈال لیا اور کہنے لگے کہ عشاء کے بعد رات کی تنہائی میں بیوا کے گھر میں تمہارا آنا جانے اور تم لوگوں کے امام بنے پھرتے ہو چلو جی اب اس عورت کو بھی پتا چلا کہ کیا بات ہوئی عورت کو بھی یہ بات عجیب لگی اور انہوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ایک بندہ بھاگ کے گیا اس نے حاکم وقت کو بتا دیا کہ جی شہر کی علمی محفل کا سب سے بڑا امام عشا کی نماز کے بعد بیوہ کے گھر تنہائی میں اندھیرے میں پایا گیا اور ہمارے پاس موجود ہے اس کو نیند آ رہی تھی اس نے آرڈر جاری کر دیے کہ ان کو اور اس عورت کو دونوں کو جیل میں ڈال دو میں صبح اٹھ کے مقدمہ سنوں گا وہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو ہے نہیں اب جب عورت کو پکڑ لیا گیا تو وہ تو نہیں سمجھتی تھی کہ میرے اوپر یہ مصیبت بن جائے گی چلو جی اب عورت بھی پکڑی گئی اور امام صاحب کو بھی پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا حافظ لوگ بگلے بجاتے گھر گئے کہ اب صبح سب پیا پانچا ہو جائے گا اللہ تعالی کی شان دیکھیں پولیس نے ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا امام صاحب حضو سے تھے انہوں نے اس اندھیرے میں نفل پڑھنے شروع کر دیے جو عادت تھی عیشا کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے اپنا معمول شروع کر دیا دو نفل چار نفل دس نفل بیس نفل عورت داد آخر عورت داد تھی سوچتی رہی میں بھی جوان العمر ہوں اور ان کی عمر بھی ایسی ہے تنہائی ہے اندھیرا ہے اگر ان کی طبیعت کے اندر کوئی برائی ہوتی تو یہ اس وقت مجھ سے برائی کے مرتکب ہوتے یہ اس وقت بھی اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے اب اس کے دل کے اندر ندامت ہونی شروع ہوئی کہ میں نے ایسے آدمی پر الزام لگایا اور ایسے آدمی کو جیل پہنچایا چنانچہ اندر اندر شرمندہ ہوتے ہوتے بالآخر جب آپ نے کچھ رکھتوں کے بعد سلام پھیرا تو وہ آ کر معذرت کرنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں اور اس نے پوری سٹوری ان کو سنا دی کہ اس طرح مجھ سے تو وعدہ کیا گیا تھا رشوت کا غربت کی وجہ سے میں نے ہاں کر لی تھی مجھے اتنا اندازہ تھا کہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ ہم یہاں پہنچ جائیں گے امام صاحب نے جب ساری بات سن لی امام صاحب فرمان لگے اچھا اب میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں وہ کہنے لگی کیا کہنے لگی حل یہ ہے کہ یہ جو پولیس والا کھڑا ہے نا اس کو بلاؤ اور اس کو رو دھو کے کہو کہ میرا گھر ایک کام ہے اور میں یہاں قید میں ڈال دی گئی ہوں اور صبح پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو تو تم مجھے لے کے میرے گھر جاؤ اور پھر واپس آ جاؤ میں اپنا کام سمیٹ کے آتی ہوں عورت آ دو محنت حمادت کرو گی مان جائے گا اور اگر مان جائے تو تم سیدھا میرے گھر جانا اور میرے گھر جا کے میری بیوی کو ساری بات بتا دینا اور یہ برقع اور اسے کہنا کہ واپسی پہ اس پولیس والے کے ساتھ وہ میرے پاس آ جائے چنانچہ اس عورت نے دو آنسو نکالے اس وقت تو ویسے ہی نکلنے تھے اس کے دو کے بھی چار نکلے ہوں گے کہ میرا کام ہے اور صبح پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوتا ہے اور تو اچھا ہے اور میری میری حالت کے اوپر رحم کر ترس کھا لے منت کی وہ پولیس والا کہنے لگا ٹھیک ہے چنانچہ وہ ساتھ چلا اور یہ برکے میں پیچھے پیچھے اب یہ سیدھا امام صاحب کے گھر ان کی ایریا کو جا کر پورا واقعہ سنایا اور برقع ان کو دے دیا چنانچہ انہوں نے برقع پہنا اور پولیس کے ساتھ واپس اب جب صبح ہوئی وقت کے حاکم نے دربار لگایا اب حاسدین سارے شہر سے جناب اکٹھے ہو کر آ گئے آج ہم تماشا دیکھیں گے پولیس آئی اور اس نے دونوں کو گرفتار کر کے ہتکڑیاں لگا کے دربار میں پہنچا دیا حاکم وقت نے کہا ابو انیفا تمہارے علم کا اتنا چرچا ہے اور تم لوگوں کے مقتدا کہے جاتے ہو اور تمہاری اخلاقی حالت یہ ہے کہ تم غیر عورت کے پاس عشاء کے بعد تنہائی میں ہوتے ہو آپ نے فرمایا کون سی غیر عورت وہ کہنے لگا یہ جس کے ساتھ تمہیں گرفتار کیا گیا تو میں یہ غیر تو نہیں ہے تو میری بیوی ہے اس نے کہا نہیں ہے تمہاری بیوی کیسے آپ نے فرمایا وہ میرے سسر کھڑے ہیں ان کو بلا لو کہ وہ برکے میں دیکھ لے کہ یہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں اب سدھر صاحب آگے انہوں نے آ کے برکے میں دیکھا تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ میری بیٹی ہے میں نے گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کیا تھا کا تصور بھی نہیں تھا کہ اس مصیبت کا یہ حل بھی نکل سکتا ہے اللہ رب العزت نے امام صاحب پر رحمت فرمائی حافظین پھر حسد کی آگ میں جلتے ہوئے خائب و خاطر روتے ہوئے واپس اپنے گھروں کو لا اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ امام صاحب کو بری فرما دیا حسد میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی اس آگ کو بجھائے ورنہ تو یہ آگ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے ہمارے مشاہد نے فرمایا حسد ایسا زخم ہے کہ جو کبھی مندمل نہیں ہوتا حسد ایسا زخم ہے کہ جو کبھی بھی مندمل نہیں ہوتا سیدہ امیر معاویر نے فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر آدمی کو راضی کرنے پر قادر ہوں سوائے اس بندے کے جس کے دل میں حسد موجود ہے میں ہر بندے کو راضی کرنے پر قادر ہوں یعنی ہر بندے کو راضی کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت میں نکال لوں گا لیکن جس کے دل میں حسد ہے اس کو میں راضی نہیں کر سکتا ہماری مشاہد نے یہ بات کی کتابوں میں لکھی کہ حسد کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے برا حال آ جائے تو یہ حاصل آدمی خوشی خوشی مناتا ہے خوش ہوتا ہے اچین اب خسا تو کل جیسے عرض کیا کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوشی منانے والا خطرے میں ہوتا ہے اس لیے کہ بسا اوقات اللہ تعالی اس مصیبت والے کو مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں اور اس بندے کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں اس لیے کتنے حاصل ہیں جو حسد کی وجہ سے ایسی مصیبتوں کے اندر آ جاتے ہیں ایک دانا نے کہا حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر کان بہت بڑے ہوتے ہیں حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر حسد کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں چنانچہ اس بندے کے بارے میں اتنی سی بھی کوئی بات کرے نا اس کی پک اپ بہت زیادہ ہوتی ہے فوراً پک کرتے ہیں اس سگنل کو اس کی بات کہی جا رہی ہے حسد کے اندر جتنے حروف ہیں کسی میں نقطہ ہے سب نقطے سے خالی ہے نا ہمارے مشاعر نے فرمایا کہ جس کے دل میں حسد کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی ہر منفاط سے خالی ہوتا ہے ویسے جتنی تکلیف میں حاصل ہوتا ہے اتنی تکلیف میں دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا اس لیے کہ لوگوں کی بیماری تو گولی کھا کے آرام آ جائے گا کسی کو پیٹ میں درد ہے کسی کو سر میں درد ہے کسی کو کمر میں درد ہے تو گولی کھائی اور دو گھنٹے کے بعد آرام آ گیا یہ حسد کی درد کا کیا کریں اس کا کوئی علاج نہیں ہر وقت کی درد ہر وقت کا دکھ بندے کے دل میں جتنا تکلیف میں حاصل ہوتا ہے اتنا تکلیف میں کوئی نہیں ہوتا یہ حسد کیوں ہوتا ہے کبھی سوچا اس کے اسباب ہیں اس کی وجوہات ہیں حسد کی وجوہات ہیں مگر ایک موٹا اصول سمجھ لیجئے حسد کی وجوہات ہیں لیکن ایک موٹا اصول سمجھ لیجئے تھم رول جسے کہتے ہیں نا وہ تھم رول سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے اللہ تعالی جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کی قدردانی کرنے والوں کو بھی اللہ تعالی نعمتیں عطا کرتا ہے نعمت کی جو بھی قدردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا یہ اصول ہے نا جو بھی نعمت کی قدردانی کرے گا اس کو اس پر اجر ملے گا تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت عطا کی تو جس بندے نے اس کی قدر کی وہ بھی اجر کا مستحق بنا شیطان دل میں حسد اس لیے ڈالتا ہے کہ یہ اس نعمت کی ناقدری کریں اور نعمت کی قدر کے اجر سے معروم کر دیے جائیں ایک تو بندہ نعمت سے معروم کہ نعمت نہیں ملی اور دوسرا جس کو نعمت ملی اس کی قدردانی پر نعمت کی قدر کا اجر ملتا یہ اس قدردانی کے اجر سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے اس لیے شیطان دل میں فطر ڈالتا ہے کہ کہیں اللہ کی نعمت والوں کی محبت کا اجر بھی اس کو نہ مل جائے اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلی بات کہ دل میں عداوت ہوتی ہے دشمنی کسی وجہ سے بھی دل کے اندر عداوت ہے دشمنی ہے اس دشمنی کی وجہ سے دوسرے کے پاس اللہ تعالی کی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ بھی اچھی نہیں لگے گی اور ایک اس کی وجہ ہم اصری ایک دور میں لوگ اگر ہونا ہم عمر ہوں ہم سبق ہوں ایک لیول میں ہوں ایک ہی لائن سے کام کر رہے ہوں تو اگر ان میں سے کسی پر اللہ کی نعمت زیادہ ہو جائے تو پھر دوسروں کو محسوس ہوتا ہے یہ ہم عصری بھی حسد کا سبب بنتی ہے اس کو کہتے ہیں پروفیشنل جیلسی پروفیشنل جیلسی ہر لائن کے لوگوں میں یہ حسد ہوگا حتیٰ کہ علم کی لائن میں کوئی ہے تو اس کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد پیدا کرے گا تو لوا بیٹھے عربی کا ایک فکرہ بولتا ہوں تاکہ عوام کو ترجمے کا پتہ نہ چلے ہمارے مشائق نے فرمایا لول الحسد فی العلماء لسارو بے منزل عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہمارے یہاں جامعہ شتیہ ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے ملکی سطح کا عالمی سطح کا پینتیس پینتیس ممالک کے طلباء وہاں الحمد للہ پڑھتے ہیں حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اس کے بانی مبانی بنے ان کی حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ سے بیت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے وقت کم ہے تو اس لیے بیت کا واقعہ تو بتانا شاید مناسب نہیں فرما رہے ہیں کہ بتائیں دارم دیوبند سے انہوں نے دور حدیث کیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت اور عقیدت تھی اکثر و بیشتر آتے جاتے تھے کئی مرتبہ آپ نے آپ کو بیت کے لیے بھی پیش کیا جب بھی بیت کے لیے پیش کرتے تو حضرت رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب بیت کا اصل مقصد تو دل میں محبت عقیدت کا ہونا ہے وہ آپ کے دل میں ویسے ہی موجود ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے یعنی ٹال دیتے جب بھی یہ بیٹھ کے لیے پیش کرتے اللہ رحمت اللہ ٹال دے ایک دفعہ تو محبت نے ایسا جوش مارا کہ فیصلہ ہی کر لیا کہ بس اب جانے ہیں نا تو بیٹھ ہوئے بغیر واپس نہیں آنا چناتی یہ ارادہ لے کر گئے حضرت کے ہاں جب کوئی آتا تھا تو پہلے ہی پوچھ لیتے تھے کس مقصد کے لیے آئے تو یہ بھی بتا دیا کہ حضرت بیت ہونے کے لیے آیا ہوں اور نیت ہے کہ بیت ہوئے بغیر واپس نہیں جانا کہتے ہیں کہ جب یہ بات کی تو حضرت لکھ رہے تھے حضرت نے بھی قلم رکھ لی اور میری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے فرمان لگے مفتی صاحب اگر آپ بیت ہونے کے لیے تل چکے ہیں تو پھر میری طرف سے کچھ شرائطیں میری طرف سے کچھ شرائطیں میں نے کہا جی فرمائیے کہنے لگے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ امرتسر کے علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں پنجابی بولی جاتی ہے اس علاقے میں قرآن پاک مجہول انداز سے پڑھا جاتا ہے قواعد و ضوابط کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا میری شرط یہ ہے آپ کسی اچھے قاری مجود سے تجویز سی جاننے والے سے دوبارہ قرآن مجید کو پڑھیں اور اتنا پڑھیں کہ فجر کی نماز سوال مفصل کی قرا کے ساتھ آپ پڑھا سکیں میں نے کہا حضرت مجھے یہ شرط منظور ہے اس وقت مفتی صاحب دارم دیوبند میں حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے استاد حدیث تھے یہ استاد حدیث کو بتایا جا رہا ہے کہ پہلی شرط یہ حضرت پوری کروں گا میں دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے فلاں فلاں کتابیں ایک غیر مقلد سے پڑھی ہے اور یہ غیر مقلدیت کے جراثیم بندے کے اندر سے نہیں نکلتے لہذا یہ کتابیں آپ دارون دیوبند کے اساتذہ سے پڑھیں اور طلباء کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں بھائی علماء سے وہ کتابیں پڑھنی تو اتنی بڑی بات نہیں تھی مگر شرط کیا لگائی میں مٹانے کے لیے کہ ایک طرف تو آپ استاد حدیث سمجھے جاتے ہیں اور دوسری طرف یہ کتابیں دوبارہ سب کن سب کن استادوں سے پڑھیں مگر کل آپ کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑے حضرت میں اس کے لیے بھی تیار اچھا ایک تیسری شرط بھی ہے جی حضرت مجھے آپ اس بات کا اختیار دیں کہ میں جب چاہوں پردے میں آپ کی اہلیہ صاحبہ کو قسم دے کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں کھڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں مجھے اختیار دیں میں جب چاہوں آپ کی اہلیہ صاحبہ سے پردے میں آپ کی نجی زندگی کے بارے میں قسم دے کر کچھ باتیں پوچھ سکوں حضرت اس کی بھی اجازت ہے عشق اسے کہتے ہیں محبت اسے کہتے ہیں بس ان تین شرائط پر حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے بیت فرما لیا جب طلب اتنی تھی اور اخلاق اتنا تھا تو بس چند دن کی بات تھی اللہ رب العزت نے سینے کو منور کر دیا اور بالآخر حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے اجازت ادا فرما حضرت ثانی رحمۃ اللہ کے اجل خلفاء میں سے تھے حضرت مجدور رحمۃ اللہ نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات پر جو کلام لکھا ان میں جو ہے نا اب اے تو سوئی اٹھ اور سنبھال تو وہ حسن انہی کو کہا گیا بڑا وجی چہرہ تھا ایسا نورانی چمکتا چہرہ بڑی آج بھی تھی اتنی آج بھی کہ پوچھیے ان کے بیٹے کہنے لگے جب محتمے میں دار جامعہ شرفیہ کے یہ درمیان میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ امی ابو اور ہم سب لوگ گرمی میں سوئے ہوئے تھے سہن میں برامدے میں سویا ہوا تھا اچانک بارش شروع ہو گئی امی اٹھی اس نے بستر سنبھالے اس زمانے میں حضرت مفتی حسن رحمت اللہ علیہ ذرا ٹانگوں سے معذور تھے چل نہیں سکتے تھے تو امی نے مجھے جگایا کہ بیٹے بارش ہو رہی ہے ابو کو اٹھا کے اندر لے کے آؤ تاکہ ان کو اندر لٹائیں تو کہنے لگے میں نے آ کے ابو کو کندھے پہ اٹھایا اور میری امی نے چار پائی بستر اٹھایا اور انہوں نے لا کے برامدے میں ڈالا جیسے ہی میں نے ابو کو چار پائی پہ بٹھایا ابو نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹے مجھے معاف کر دو میری وجہ سے آپ کی نیند میں خلل واقع ہوا مجھ سے معافی مانگنے لگے میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹے مجھے معاف کر دو تم برآمدے میں سوئے ہوئے تھے میری وجہ سے تمہاری نیند میں خلل ہوا تمہیں جاگنا پڑا میرے بیٹے مجھے معاف کر اللہ ہی مٹ جاتا ہے بندہ پھر خیر کہنے کی بات یہ تھی کہ جب انہوں نے جامعہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی نیلا گنبد ایک جگہ ہے وہاں سے چھوٹی مسجد ہے وہاں سے شروع ہوئی بعد میں اللہ نے پھر بڑی مسجد عطا کر دی بڑی جگہ دے دی تو یہ چھوٹی جگہ کی بات ہے اس جگہ پر انہوں نے ایک استاد رکھے وہ بھی استاد ہم عقیدہ تھے لیکن ان کا بیت کا تعلق کہیں اور تھا ایک سال انہوں نے پڑھایا پھر انہوں نے یوں محسوس کیا کہ شاید یہاں پر لمبا عرصہ نہ میں چل سکوں تو انہوں نے مدرسہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا کہ یہ جامعہ اشرفیہ ہے میں اپنا جامعہ بناتا ہوں اس کا نام جامعہ مدنیہ دونوں ناموں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا حقیقت کا کہ یہ جامعہ اشرفیہ ہے اور میں جامعہ لاتا ہوں ان کا خوف تھا ذرا سیاست میں حصہ لیتے تھے یہ صوفی لوگ تھے چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ جامع مدنیہ کی بنیاد رکھی مگر غضب یہ کیا اسی محلے میں اسی گلی میں جہاں جامعہ اشرفیہ تھا اب دس فٹ کی گلی ادھر دروازہ جامعہ اشرفیہ کا اور سامنے مکان تھا کرائے پر لے کر اس کو جامعہ مدنیہ بنا دیا ایک محلہ ایک مسجد ایک گلی آمنے سامنے دروازے ادھر بورڈ جامعہ اشرفیہ کا اور ادھر بورڈ جامعہ عجیب طوفان لوگ ہے بات سنانے والے راوی جو محتمے ہیں وہ خود کہنے لگے انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا اس حاجر کو کہنے لگے ہمیں اتنا غصہ اتنا غصہ اس بات کا بھائی مدرسہ بنانا ہی ہے تو اتنا بڑا لاہور شہر ہے کہیں اور جا کے بنا لو کسی اور محلے میں بنا لو ضروری تھا کہ اسی محلے میں اور اسی گلی میں بنانا تھا مہادارائی ہی خام خواہ کی کہنے لگے کہ ہم تو ایسا غصے میں کہ پتہ نہیں ہمارا بس چلے تو کیا کر دیں ابا جی بڑے مطمئن ایک دفعہ میں نے ابا جی کو کہا ابا جی یہ دیکھو یہ کوئی طریقہ ہے انہوں نے سامنے بورڈ لگوا لیا ہے ابا جی نے فرمایا کہ بیٹے ابھی تو تم کام جا رہے ہو نا جو تمہاری امی نے تمہیں کہا ہے یہ کام کر کے واپس آنا میں تمہیں اخلاق کا درس دوں گا یہ کام کر کے تم واپس آنا میں تمہیں اخلاق کا درس دوں گا کہنے لگے میں گیا میں نے وہ کام کیا اور ابا جی کے پاس آ کر بیٹھ گیا ابا جی بتائیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں ابا جی نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا ایک بندے کے سر پہ بوجھ ہے وزن اتنا ہے کہ وہ وزن سے دبا جا رہا ہے اٹھایا نہیں جا رہا بوجھ اس سے مشکل میں ہے ایسے وقت میں اگر کوئی اور اس کا واقف آ جائے اور وہ کہ جناب یہ آدھا بوجھ میرے سر پہ رکھ دیں میں اسے منزل پہ پہنچا دوں گا اب اس بوجھ شیئر کرنے والے کو آپ اپنا دشمن کہیں گے یا اپنا دوست کہیں گے میں نے سوچ کے کہا کہ بجی اپنا دوست کہوں گا کہ بوجھ سے گردن ٹوٹی جا رہی تھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا اور منزل پہ پہنچانا بھی ضروری سرکار کا حکم تھا اور کوئی اور آ گیا کہ میں سرکار کو پہنچا دیتا ہوں ذمہ داری لے لیتا ہوں تو اس نے تو ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا فرمان لگے بیٹے اس پورے لاہور شہر میں دورے حدیث کا یہ ایک تھا جامعہ اشرفیہ پورے شہر کا بوجھ اس دارالعلوم کے ذمہ داروں پہ تھا ہماری گردنیں ٹوٹ رہی تھی ہم سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا تھا اللہ اس بندے کا بھلا کرے اس نے ایک دارالعلوم اور بنا دیا ہمارا بوجھ اس نے تقسیم کر کے اب مقبولیت تقسیم ہو گئی اب اکیلے ہم قیامت کے دن ذمہ دار نہیں ہمارے ساتھ ان کو بھی پوچھا جائے گا تو انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے میں مدد دی وہ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے دشمن ہیں اس کو اخلاق کہتے ہیں اس لیے ہمارے نے لکھا ہے کہ اگر ایک مسجد ہو اور اس کے سامنے آ کے کوئی اور مسجد بنا لے اور اس مسجد کے امام صاحب کے دل میں اگر یہ بات کہہ ہو کہ کیوں بنائی تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ابھی جاہ کی محبت موجود ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سوچتا کہ اس میں کام کرنے والا میں اکیلا تھا ایک ایک اور دو گیارہ یہ میرا بھائی آ گیا اس کی وجہ سے مجھے تقویت ملے گی اللہ نے میری مدد فرما دی ہمارے بڑوں کی سوچ دیکھیے کیا ہوتی اگر ایسی پاکیزہ سوچ ہماری ہو تو بھلا کوئی جھگڑے درمیان میں ہو سکتے ہیں یہ ہماری نفسانیت ہوتی ہے یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا تو ہم اصری بسا اوقات حسد کی وجہ بن جاتی ہے تیسرا چیز کہ آدمی دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے علم میں خاندان میں مال و دولت میں حسن و جمال میں کسی بھی طریقہ سے اپنے کم سمجھتا ہے اور اس کو اللہ کی نعمت مل جاتی ہے اور اس نعمت کی وجہ سے اس کو حسد ہوتا ہے اس کو کیوں اور بعض اوقات تعجب ہوتا ہے کبھی تھا تو ہمارا شاگرد اور آگے نکل گیا قبولیت مل گئی اب پڑھانے والے استاد کو کئی مرتبہ اس کے ساتھ یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے ہمیں ایک جگہ دالوم میں جانا ہوا استاد صاحب کا جامعہ جو تھا ماشاء اللہ وہ مشکات شریف تک تھا اور شاگرد کا جامعہ بخاری شریف تک تھا تو بنتی نہیں تھی پروفیشنل الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے استاد صاحب کو بھی بیت کی توفیق دی پھر شاگرد صاحب بھی بیت ہو گئے اب ان دونوں کو سمجھانا ہمارے لیے آسان ہو گیا الحمد کہ دونوں اب شیر و شکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں کئی مرتبہ بندے کا اپنا مطلب فوت ہوتا نظر آتا ہے تو اس کو حسد ہوتا ہے مثلا یہ سارے لوگوں پر میرا اثر تھا یہ میرے معاون تھے اب کسی کے ذریعے سے یہ متاثر ہو رہے ہیں تو میرے حل کا اثر تھوڑا ہو جائے گا یہ معاون کسی اور کے معاون بن جائیں گے یہ چیز حسد کا باعث بنتی ہے اور یہ نفسانیت ہوتی ہے للہانیت کوئی اور چیز حب بے جا جیسے شیطان کی جاہ پر اثر پڑا کہ چودھری میں تھا یہ کہاں سے آ گیا کہ جس کو سجدے کرنے کا حکم ہو گیا تو اس سے بھی حسد آتا ہے اور آخری وجہ کہ بسا اوقات بندہ دل کا وکیل ہوتا ہے ویسے ہی کسی کے پاس نعمت اس سے برداشت نہیں ہوتی دل بڑا کرنا چاہیے ہمارے مشاہد نے فرمایا to run a big show one should have a big heart بڑے کاموں کے لیے پھر دل بھی بڑے چاہیے تو دل اتنا بڑا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے تو بندہ اس نعمت کی قدر کرے یہ تو اسباب تھے اب اس کے علاج دو طرح کے ہیں ایک علمی اور ایک عملی اس کے علاج دو طرح کے ہیں ایک علمی اور ایک عملی علمی علاج تو یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں حسد کر کے اللہ تعالی کی تقسیم سے کیوں ناراض ہوتا ہوں ایسے گناہ کا کیوں مرتکب ہوتا ہوں کہ جس کی وجہ سے کی ہوئی نیکیاں میری ضائع ہو جائیں اس حدیث پاک کو اپنے ذہن میں سوچے اور دوسری بات یہ کہ جس سے حسد ہے نا اس کے لیے دعا مانگنی شروع کر دے ایسا تیر بہاد فلاج دعا مانگنی شروع کر دے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما اللہ اس کو اور نعمت عطا فرما اس کے لیے اگر یہ دعائیں مانگنی شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ دل سے حسد کو دور فرما دے یہ ایسا پکا علاج ہے کہ آپ دس دن مشکل سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو بدل دیں گے تو علمی علاج یہ ہوا کہ آدمی سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ کیوں ناراض ہوتا ہوں میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں میرا تعلق ابلیس کے ساتھ جا جڑتا ہے ہاں مخواہ میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے میں نے اپنے آپ کو تکلیف میں خود ڈالا ہوا ہے اور میں تکلیف میں ہوں اور جس کے ساتھ حسد کر رہا ہوں اس بندے کو تو اس پر اثر ہی کوئی نہیں ہے یعنی جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے اس بندے کا کیا نقصان ہوتا ہے اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو میں نے خواہ مخواہ اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالا ہے لہذا مجھے یہ حسد نہیں کرنا چاہیے یہ علمی اس کا علاج اور عملی علاج کہ اس بندے کے لیے دعائیں مانگے بلندی دراجات کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافے کی چند دن کی دعاؤں کا یہ صدقہ ہوگا برکت ہوگی اللہ تعالیٰ دل سے اس حسد کو دور فرما دیں اور نفس کے خلاف کرے اس کے بارے میں مثلا جہاں ایسا بندہ ملے نا خود بڑھ کے سلام کرے دل تو کہتا ہے نا سلام کا جواب ہی نہ دو مگر خود سلام کرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے دل کہتا ہے بد تعریفی کرنے کو نفس کہتا ہے یہ تعریف کرے تو نفس کے خلاف کرے اور بد دعا کی جگہ دعا کرے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ حسب جیسی موسی مر سے اس بندے کو نجات عطا فرمائے ایک عارف نے بات کہی جو کہہ کے بات مکمل کر دی جائے گی وہ فرماتے تھے کہ چند چیزوں کو قبول کر لو چند چیزوں کو قبول کر لو کئی دفعہ بندہ بعض باتوں کو حقیقتوں کو نہیں نا قبول کرتا خواہ مخواہ مصیبت میں پڑا ہوتا ہے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ چند باتوں کو قبول کر لو کیا فرماتے تھے ذرا توجہ فرمائیے کیا فرماتے تھے کہ چند باتوں کو قبول کر لو ذرا توجہ سے سننے والی باتیں ہیں فائدے کی پہلی بات فرماتے تھے نصیحت کو قبول کر لو اگرچہ کڑوی ہو نصیحت کو قبول کر لو اگرچہ کڑوی ہو نوجوان لوگوں کے لیے نصیحت کی بات قبول کرنا بڑی مشکل تو وہ فرماتے تھے کہ چند چیزوں کو قبول کر لو پہلی بات نصیحت کو قبول کر لو اگرچہ کڑوی ہو نمبر دو بھائی کا ادھر قبول کر لو اگرچہ دل آمادہ نہ ہو بھائی کا ادھر کوئی بھی بھائی ہے مسلمان بھائی غلطی کر بیٹھا معذرت کے لیے آ گیا تو فرماتے ہیں کہ بھائی کا عذر قبول کر لو اگرچہ دل نہ مانتا ہو قبول کر لو تیسری بات دوست کا ہدیہ قبول کر لو اگرچہ تمہیں کم قیمت نظر آتا ہو کئی مطلب ہوتے ہیں نا کہ کم قیمت ہے تو بندہ حقیر سمجھ کے کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے اس کی نہیں جب دوست نے ہدیہ دیا تو اگرچہ وہ کم قیمت ہے مگر اس کو کم قیمت نہ سمجھنا ہمارے بزرگ تو بڑا لحاظ کیا کرتے تھے چنانچہ ایک بزرگ صاحب نسبت تھے کسی کو ملنے کے لیے گئے سوچا کہ میں ہدیہ لے کے جاؤں تو کیا لے کے جائیں کچھ تھا ہی نہیں فقیروں کے پاس تو پھر ہاتھ خالی رب کے سوالی دل میں خیال آیا کہ چلو یہ جنگل سے گزر رہا ہوں تو کچھ لکڑیاں ہی کاٹ کے لے جاتا ہوں چنا کے ایک جگہ ٹھہرے اور لکڑیاں توڑی اور گٹڑی بنا کے سر پہ اٹھا کے لے گئے یہ میں اپنے بھائی کو ہدیہ دوں گا کتنی سادہ سی بات ہے لیکن اتنے وہ سادہ لوگ تھے کہ بھائی کو ہدیہ پیش کروں گا یہ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کر لے گئے اور کہا جی میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں انہوں نے اتنی قدردانی کی کہ اس لکڑی کے گٹھے کو بیوی کے پاس رکھوایا اور کہا کہ میرا نیک صاحب نسبت بھائی اپنے سر میں اٹھ کے لایا ہے اس کو امانت رکھ لینا جب میں مر جاؤں میرے غسل کے پانی کی آگ ان لکڑیوں سے جلا دینا یہ ہوتی ہے قدردانی تو فرمایا کہ دوست کا ہدیہ قبول کر لو چاہے کم قیمت ہو چوتھی بات غریب کی دعوت قبول کر لو اگرچہ تمہیں جانے میں تکلیف ہو غریب کی دعوت قبول کر لو اگرچہ تمہیں جانے میں آج کل تو نا امیر کی دعوت قبول کر لیتے ہیں اور غریب کی دعوت پہ کہانی نہیں دھرتے ہمارے مشاہد نے فرمایا امیر سے نہ ڈرنا غریب کی آہ سے ڈرنا امیر سے نہ ڈرنا غریب کی آہ سے ڈرنا اس لیے کہ امیر ناراض ہوا تو وہ حاکم کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور غریب کا دل ٹوٹا وہ پروردگار کا دروازہ گا پانچویں بات فرماتے تھے کہ ماں باپ کا حکم قبول کر لو اگر یہ ناگوار ہو قبول کر لو والی باتوں میں پانچویں بات کہ ماں باپ کا حکم قبول کر لو اگر کے طبیعت سے ناگوار ہو چھٹی بات فرماتے تھے کہ اپنی غلطی کو مان لو اگرچہ ذلت برداشت کرنی پڑ جائے اپنی غلطی کو قبول کر لو اگرچہ وقتی طور پر ذلت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے اور ساتویں بات فرماتے تھے کہ نیک بیوی کو قبول کر لو اگرچہ شکل میں بہت خوبصورت نہ ہو نیک تو ہے نا نیک بیوی کو قبول کر لو اگرچہ شکل میں بہت خوبصورت نہ ہو اس لیے کہ اگر اس کے پاس حسن نہیں تو حسن خلق تو موجود ہے نا یہ حسن خلق قیمتی ہوتا ہے بنسبت ظاہری حسن کے ظاہری حسن ڈھلنے والا ہے وقت کے ساتھ ڈھل جاتا ہے اور حسن خلق وقت کے ساتھ بڑھ جاتا ہے سورت کا حسن عارضی ہوتا ہے اور سیرت کا حسن دائمی ہوتا ہے ساتھی بات فرمائی کہ نیک بیوی کو قبول کر لو اگرچہ وہ شکل میں حور پری نہ ہو اور آٹھویں بات یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے نعمت کو جو تقسیم کیا اس کو قبول کر لو اگر یہ دل تمہارا خوش نہ ہو اللہ نے تقسیم کی ہے بھائی نعمت جس کو چاہ دے دیا اب دو بھائیوں کی بیوی ہیں ایک کو اللہ نے بیٹے دے دیے دوسری کو نہیں دیے اب جس کو نہیں دیے حسد کی کیا ضرورت اللہ کی دین ہے یہ تو مالک کی دین ہے جس کو چاہے اپنی نعمت دے دے ایک کو صاحب اولاد بنا دیا ایک کو نہیں بنایا تو حسد کی کیا ضرورت بھائی ایک کا کاروبار چمکا دیا دوسرے کا نہیں چمکا حسد کی کیا ضرورت ہے تو آٹھویں بات فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت کو تقسیم کیا اس کو قبول کر لو اگرچہ تمہارا دل خوش نہ ہو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو ہم قبول کریں گے نا کیوں جی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تقسیم کی تقسیم کو قبول کرنے کے لیے دل سے آمادہ ہیں تو آج جس کے بارے میں بھی دل میں حسد ہے اس کو آپ ادھر اپنے دل سے نکال کے جائیے سمجھے اپنے دل سے نکال کے جائیے کسی عارف نے اس کو شیر میں کہہ دیا حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو کفے افسوس کیوں تم مل رہے ہو حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو افسوس کیوں تم مل رہے ہو خدا کے فیصلے سے کیوں ہو ناراض جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ فرمائے اور حسد جیسی مودی مرد سے نجات عطا فرما دے ان الحمد للہ العالمین تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ فرما لیجیے آنکھوں کو بند کر لیجیے سر کو چکا لیجیے دنیا جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے حاسبو قبل ان تو حاسبو اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے لا إله إلا الله الرحاب اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى آل وبارك وسلم ظلمتنا وإن لم لنا وترحمنا لنكونن من اے مالک ہمارے پیار مسین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کی دھر فرما ہمارے عیبوں کی دھر کوشش فرما اللہ ہمیں محفوظ فرما اے مالک سب سے محفوظ فرما سب سے ہمارے دلوں کو پاک فرما ہم سب جیسی مرض سے ہمیں نجات عطا فرما رب کریم ہمیں حاصلوں کی جماعت سے محفوظ فرما رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہم آپ کی تقسیم سے راضی ہیں میرے مولا آپ نے تو ہم جیسے بے قدروں کو بھی سے عطا کر رکھی ہے ہم آپ کی تقسیم سے راضی ہیں آپ بڑے سے نیاز ہیں میرے مالک رحمت فرما دیجیے اگر کبھی ہمارے دل میں کوئی سطح کی کیفیت پیدا بھی ہوئی اے اللہ ہم اس پر نادے شرمندہ ہیں مالک ہماری توبہ قبول کر لیجئے اور اس سے میں نجات عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے عملوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے اے اللہ ہمارے پاس عمل تو نیکیوں کا سرمایہ ہی چھوڑا ہے اے اللہ اگر وہ بھی ضائع ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا رحمت فرما دیجیے اور ہمیں شرک سے بچا لیجیے بے ادبی سے بچا لیجیے حسب سے بچا لیجیے ہمارے نیک اعمال کی حفاظت فرما دیجیے رب کریم قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجیے ان کے کوثر کا جام عطا فرما دیجیے اے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے جنہوں نے گاؤں کے پیغامات دیے ان کو ان دعاؤں میں شامل فرما دیجیے والدین عزیز اقار مشاہد کی دنیا سے فوت ہو چکے اے مالک ان کی مقبرت فرمائیے اور جن کی آپ نے مقبرت کر دی کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے اے اللہ جتنے احباب دور دور سے چل کے یہاں آئے ہیں اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا کر دیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين